وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون اور آپ سے پہلے اے نبی کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور ہمیشگی نہیں دی کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک لڑائی میں مبتلا کرتے ہیں تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موت اٹل حقیقت ہے جتنے لوگ ہوئے سب کو ہی موت ایک روز فوت کرنے والی ہے تمام روئے زمین کے لوگ موت سے ملنے والے ہیں ہاں رب کی جلال و اکرام والی ذات ہمیش کی اور تمام والی ہے یعنی اللہ کو کبھی موت نہ آئے گی وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خضر مر گئے ان کے اب تک زندہ رہنے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہی تھے ولی ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں تھے تو انسان ہی ان کفار کی یہ آرزو کتنی ناپاک ہے کہ تم اے مسلمانوں مر جاؤ تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ایسا تو محض ناممکن ہے دنیا میں تو چل چلاؤ لگ رہا ہے کسی کو بجز ذات باری کے ہمیش کی نہیں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے پھر اللہ نے فرمایا موت کا ذائقہ یعنی اس کا مزہ ہر ایک کو چکنا پڑے گا امام شافی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میری موت کی آرزومند ہیں تو کیا اس بارے میں میں ہی اکیلا ہوں یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلائی برائی سے سکھ دکھ سے مٹھاس کڑواس سے کشادگی تنگی سے ہم اپنے بندوں کو آزما لیتے ہیں تاکہ شکر گزار اور نا صبر کرنے والا اور نا امید کھل کر سامنے آ جائے صحت و بیماری تونگری فقیری سختی نرمی حلال و حرام ہدایت گمراہی اطاعت معصیت سب آزمائشیں ہیں اس میں بھلے برے کھل جاتے ہیں تمہارا سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے اس وقت جو جیسا تھا کھل جائے گا بروں کو سزا نیکوں کو جزا ملے گی